بسم اللہ الرحمن الرحیم نو اگست دو ہزار سولہ اس وقت میں ان لوگوں کو خطاب کر رہا ہوں جو ہمارے دعوتی مشن میں لگے گی دعوت اللہ کا جو مشن ہے ہمارا اس میں جو لوگ باقاعدہ لگے ہیں ان کو میں خطاب کر رہا ہوں دیکھیے مجھے بہت سی نصیحت نہیں کرنا ہے صرف ایک نصیحت کروں گا میں جو بہت زیادہ کمپریہنسو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سارا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو فرشتوں کا سپورٹ حاضر رہے انجل کا سپورٹ آپ کو ہر وقت حاصل رہے اسی میں آپ کی کامیابی ہے دیکھیے فرشتے ڈائریکٹ طور پر انوالو ہیں دعوت کے کام میں ڈائریکٹ طور پر سب سے پہلے یہ فرشتے ہی ہیں جو پیغمبر کے پاس اللہ کا کلام لاتے ہیں اللہ کسی پیغبر سے ڈائریکٹ خطاب نہیں کرتا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ فرشتوں کے ذریعے اپنا کلام بھیجتا ہے کسی منتخب آدمی کے پاس اس کو ہم پیغمبر کرتے ہیں اس طرح اللہ کی بات پیغمبر تک پہنچتی ہے اور پیغمبر اس بات کو تمام انسانوں تک پہنچاتا ہے اب جو لوگ دعوت کا کام کریں وہ اسی ہسٹری کو ریپیٹ کر رہے ہیں یعنی اینجل اور پروفٹ کے درمیان جو واقعہ ہوتا ہے اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں فرق صرف ایک ہے کہ فرشتے پیغبر کے پاس ڈائریکٹ آتے ہیں اور ڈائریکٹ طور پر وہ اللہ کا کرم بتاتے ہیں اب ہمارے پاس فرشتے اس طرح ڈائریکٹ نہیں آئیں گے وہ ان سین اینٹی کے طور پر آتے ہیں ہمیں اللہ کے کلام کو لینا ہے قرآن سے حدیث سے یعنی پیغبر سے پھر اس کو ہم پھیلائیں گے تمام انسانوں تک لیکن یہ کام اس وقت ہو پائے گا جبکہ فرشتے ہمارا سپورٹ کر رہے ہوں یہ بات میں نے ایک حدیث سے عکس کی ہے قرآن میں بھی یہ بات ہے ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی غالباً حضرت ابوکر صحابی تھے وہ وہ کہیں تھے اور اللہ بھی وہاں تھے تو کوئی آدمی کو ان سے کچھ شکایت ہو گئی وہ لگا ان کو برا بلا کریں یعنی صحابی کو برا بھلا کہنے لگا وہ تو صحابی چپ چاپ کھڑے تھے کچھ جواب نہیں دے رہے تھے ارے بھی چپ چاپ کھڑے تھے وہ جب بہت زیادہ کہنے لگا وہ یعنی ابیوز کرنے لگا تو وہ صحابی بول پڑے یعنی جواب دے دیا انہوں نے تو جیسے انہوں نے جواب دیا رسول اللہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو صحابی آپ پیچھے پیچھے آئے آپ کے ان کا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا جب تک میں چپ تھا تب تو آپ میرے ساتھ آپ تھے جب میں بول رہا کچھ تو آپ اٹھے چلے گئے تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ جب تک تم چپ تھے تب تک تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جب تک تم چپ تھے تب تک تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا وہ تمہاری طرح سے جواب دے رہا تھا جب تم بور پڑے تو فرشتہ چلا گیا جب فرشتہ چلا گیا تو میں بھی چلا گیا جس سے اس سے ایک اصول ملتا ہے کہ دائی دیکھیے دائی جب مدو کے ساتھ کام کرے گا تو ضرور کہیں کہ آپ ایسی بات ہوگی جسے دائی افنڈ ہو جائے دائی پروک ہو جائے دائی کو غصہ آ جائے دائی کے اندر نگیٹو تھاٹ آ جائے ایسا ضرور ہوگا اس وقت دائی کو ری ایکٹ نہیں کرنا ہے اگر ریئیکٹ کرے گا تو وہی واقعہ ہوگا جو صاحب کے ساتھ ہوا یہ فیصلہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا چلا جائے گا تو دیکھیں قرآن میں مدثر میں جہاں حکم دیا گیا رسول اللہ کو دعوت کا تو وہاں فرمایا گیا بولے رب کا وہ بولے رب کا رب کے لیے صبر کرو یعنی دعوت کے معاملے میں کچھ بھی پیش آئے پیش آنے دو تم ریئیکٹ مت کرو اللہ کے صبر کرو کا مطلب یہ ہے کسی بھی حال میں تمہیں ریئیکٹ نہیں کرنا ہے موضوع کو ایک طرفہ طور پر برداشت کرنا ہے مدو کو ایک طرفہ طور پر برداشت کرنا ہے یہی کام ہے یہی راز ہے دعوت اللہ کے کام میں کامیابی کا میں کوئی آپ کو اور بشرا لمبا چوڑا نہیں دے سکتا بس آپ کتابیں پڑھیے قرآن حدیث پڑھیے سوچیے اور اپنے آپ کو اس کا تیار کیجیے کہ جب آپ دعوت کے راستے میں نکلیں تو کچھ بھی پیش آئے آپ صبر کا طریقہ اختیار کریں صبر کا طریقہ کے معنی کیا ہے ری ایکٹ نہ کرنا مثلا کسی نے کچھ سخت بات کہی دی آپ افینڈ ہو گئے یہ ریئیکشن کسی نے پروک کیا اور آپ پرووک ہو گئے تو یہ ہے ری ایکشن کسی نے آپ کے ایگو کو ہٹ کر دیا آپ غصہ ہو گئے یہ ریئیکشن تو دیکھیے دعوت کے کام میں کامیابی کا راز صرف ایک ہے وہ یہ ہے کہ اینجز آپ کے ساتھ رہیں جیسے رسول اللہ کے ساتھ اگر اینجل نہ ہوتے ہمیشہ کی چھوڑ چلے جاتے تو رسول اللہ کام نہیں کر سکتے تھے شاید سارا مشن فیل ہوتا ایسے بات کے دائیوں کا معاملہ ہے کہ دائی کو اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ کسی حال میں وہ مدو کے مقابلے میں ریئیکٹ نہ کرے ہر حال میں وہ پازیٹو بہیو قائم رہے اس کا کیا فائدہ ہوگا ایک تو آپ کے بگڑے ہوئے کام کو سنبھالے گا کوئی کام اگر بگڑ جائے کوئی کام آپ کے قابو سے باہر ہو جائے تو فورڈ فرشتہ آ کر وہاں سنبھالے گا اور دوسری چیز یہ کہ فرشتے القا کرتے ہیں الہام کرتے ہیں جن کو کہتے ہیں انسپریشن انسپائر کرتے ہیں تو آپ کو فزیکل سینس بھی وہ مدد کریں گے اور جہاں آپ کی عقل کام نہیں کرے گا وہاں آپ کو وہ انسپائر کریں گے پوائنٹ آپ کو بعد میں ڈالیں گے آپ سے تجربہ کر کے دیکھ لیے آپ کسی سے بات کریں گے اور کوئی بہت ہی سیریس پوائنٹ آ گیا جس میں آپ کا مائنڈ کام نہیں کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ ود ان سیکنڈ ایک انسپریشن آئے گا آپ کو ان سیکنڈ اگر آپ نے اپنا کو اس طرح پریپئر کیا ہے تو ود ان سیکنڈ آپ کو ایک انسپریشن آئے گا وہ ہوگا فرشتے کی طرف سے فرشتے کی طرف سے تو یہی نصیحت ہے آپ کو آپ تمام ساتھیوں کو دعوت کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے سوا کسی اور کی فکر نہ کیجیے کہ آپ کا بیہیویئر ایسا رہے کہ فرشتے کبھی آپ کو چھوڑ کر چلے نہ جائیں یہی میری دعا ہے آپ کے لیے اور آپ تمام دائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ